حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی عبداللہ بن ابی ملائکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روزہ افطار کرتے وقت یوں کہتے سنا اللہم برحمتک اللتی کل شئی ان تغفر لی اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تریپن